پہلے میں کسی چینل میں کام کرتا تھا وہاں مجھے پیسے زیادہ ملتے تھے اچھا۔ مگر میں یہاں آیا ہوں وہاں سے تھوڑے سے کم ہے مگر سکون بہت ہے اور اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں میرا اتنا پورا کر دیتا ہے کہ میں اس میں سے بچا بھی لیتا ہوں بہت سے بندے ایسے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آمدنی بہت اچھی ہے لوازمات بھی اس کے بڑے اچھے ہیں لیکن کوئی سکون نہیں ہے برکت نہیں ہے آسائش حیات تو مل جائے گی کسی دن سکون کل قسمت کی بات ہے اس وقت کرنٹ جو ہے وہ مجھے ایک سال دوبارہ ہوا ہے بیچ میں میں آف ہو گیا تھا اور میں دوبارہ اسی فیلڈ میں گیا تھا اور پیسہ بہت دیکھا اس کے بعد مجھے ریٹرن نظر آ رہا تھا اتنا بڑا کام ہے اس میں مجھے نو لاکھ روپے بچ جائیں گے وہ جو بچنے والے پیسے تھے نا وہی ڈوب گئے اسلام اور دین کا کام کرنا چاہیے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں سب کچھ ہے مدنی چینل میں جو بھی آج میری سیلری ہے اس سے زیادہ میرے اخراجات ہیں برکت کیسے کہتے ہیں حقیقت سنا تھا محسوس آ کر اور ریئلٹی میں دیکھا میں نے مدنی چینل میں جو مطلب میری تو ناقص رائے یہ ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے جی تھوڑا جی۔ سا اس میں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی جو ہے جیسے ہم پچھلی کتب میں اگر پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی دانا آدمی کو ڈھونڈتا تھا اور پھر اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتا تھا آج کا جو انسان ہے وہ آج اپنے مسئلے کا حل خود ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ زیادہ باشعور اور عقل مند نہ ہوا اس کی نسبت جو کسی کا سہارا ڈھونڈتا تھا یعنی آپ انٹرنیٹ کو دانا کی جگہ پر نہیں یعنی کہہ رہے ہیں کہ جلدی مل جائے گی انفارمیشن کے اور اور بھی بہت سارے ذریعے مل جاتی ایزی ہے پہلے کے مسئلے درست طریقے پر حل ہوتے تھے یا اب حل ہوتے ہیں درست طریقے پر اس پر اگر رائے بھی دیں آپ اور بڑا دلچسپ ہے یہ کہ واقعی آپ کی بات اپنی جگہ پر کہ را انفارمیشن ہے آپ اپنی اپنی رائے دیں امیر سنت کے مدنی پھول ان شاء اللہ لیتے جی سر میں سمجھتا ہوں جو زویب بھائی نے بات کی ہے دیکھیں کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جس کا معلوم کرنا انٹرنیٹ یا کسی اور ریسورس ہے وہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے جیسے کسی جگہ کا کسی ایڈریس کا معلوم کرنا یا کچھ اور اپنی دنیاوی علم کے حوالے سے کوئی بات کا پتہ کرنا مگر انسان اپنے مسائل کا حل یہ انٹرنیٹ سے نہیں نکال سکتا اس کو کوئی سپرویژن چاہیے اس کو کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو اس کے جیسے نا میں کمپیوٹر کے سامنے اپنا دل ہلکا نہیں کر سکتا میں جس طرح سے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتا مجھے تو ایسی شخصیت چاہیے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے مشفق ہو اور میں جب اپنی بات پوری مکمل کر لوں تو ہو سکتا ہے میرا دل ہلکا ہو جائے ذہن ہلکا ہو جائے اور میں بہت زیادہ فریش ہو جاؤں تو میں یہ والے مسائل میں کیسے خود تلاش کروں گا تو مجھے تو ایسا مجھے ایسی شخصیت چاہیے ہی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دو حصوں میں کر لیا جائے کچھ معلومات آپ کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ایک فیکٹس ہیں وہ معلوم کیے جا سکتے ہیں مگر اپنے ذاتی جو مسائل ہیں جو میں جو ذہنی مسائل ہیں جسے کہتے ہیں جس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہی اس کا حل نکالا جائے تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو ہم مکس نہ کریں اس کو الگ ہی رکھیں جی عرفات بھائی کافی حد تک مطلب کہ سن رہا تھا ڈسکشن اور اس سے یہی سوچ رہا تھا کہ جو یہ آپ ان دونوں نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا لیکن آج جو ہے ہمارے یہاں جو میڈیمز ہیں نا میڈیمز کہہ لیں کہ ہمارے پاس کسی کو اپروچ کرنے کے کتنے میڈیمز ہیں اس کے لیے کتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو آج جو سر بات کر رہے تھے وہ کام تو ہمارا تھرو ایک انٹرنیٹ بھی ہو ہی سکتا ہے کہ آپ میڈیم ہے مور اور لیس آپ اسکائپ پہ بیٹھ جاتے ہیں انفارمیشن یہ آپ کہہ رہے ہیں کنیکٹوٹی پاسبل ہے اسکائپ سے hmm. آپ کسی کمیونیکیٹ کر سکیں لیکن آپ کی ذہنی الجھن ہے بالکل آپ اس کو سولوشن چاہتے ہیں یا اس طرح کی چیز بالکل دیکھیں اب اگر آپ ایک سے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں تو ہی آپ کا ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے مین مین چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کی کنیکٹیوٹی کیا آپ جس سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہ اس کو آپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا ذریعہ ضرور ہے ذریعہ دو اوپین آ گئے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا وجہ ہے اس میں ایسا ہے کہ جیسے نیٹ وغیرہ کے ذریعے اگر آپ نیٹ کو استاد تسلیم کر لیں گے نا اور رہنما بنا لیں گے تو آپ کو ٹھوکر سے کوئی بچا بھی سکے گا کیونکہ اس میں ساری معلومات جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتی میرے پاس ایک بھائی بےچارے رو رہے تھے تو اپنے ایک عزیز کا بتا رہے تھے کہ وہ نیٹ کے ذریعے ادھر ادھر یہ کر رہا تھا تو بس وہ اس نے ایسی باتیں پڑھ لی کہ وہ معذ اللہ اسلام کے ہی خلاف ہو گیا تو اور مرتد ہو گیا بالکل اسلام میں خارج ہو گیا نہیں اسلام نہیں چاہیے اسلام نو گڈ معاذ اللہ اس نے تو میں نے کہا کیا وہ مجھ سے مل سکتا ہے آپ ملا سکتے ہیں بولا نہیں وہ آپ کے پاس کہاں گا وہ تو مولوی کے خلاف ہے اسلام کو ہی نہیں مانتا نوزب ذالک تو یہ ہے رہنما جس نے بھٹکا دیا یہ نیٹ کے ذریعے میں نے کئی معلومات دیکھی ہیں کہ اس میں مطلب ہیں غلطیاں ہوتی ہیں اچھا، میرا ایک سوال ہے میں اس پہ ذرا آپ کی ایک توجہ چاہوں گا کہ اس پہ کر دیں جو آج کا آدمی زیادہ تنہا ہے اور وہ اکیلا رہ کر اپنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا کچھ اچھے موضوعات پہ باتیں کرنا چاہے وہ فیملی ہو چاہے وہ دوستوں کی صحبت ہو اس یہ کتنا میں میں سمجھتا ہوں یہ غائب ہے حضرت اس پہ ذرا بتائیں کہ ہم اچھے لوگوں کے پاس جائیں ان کے ان کی صحبت اختیار کریں ان سے پہلے کے زمانے میں جیسے خانقاہی نظام تھا لوگ جاتے تھے کچھ اس طریقے کے بارے میں ذرا اسلام نے تو اس کی پذیرائی کی ہے بلکہ اس کی ترغیب دی ہے صحبت موت سے رہا اچھی صحبت ہوگی تو اچھا سر دے گی بری صحبت برا رنگ لائے گی تو اس لیے بری صحبت سے بچے بندہ اور اچھی صحبت اختیار کرے حدیثوں میں یہ بھی ہمیں ترغیب ہے کہ اچھا نشین وہ ہے جس سے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے اور اچھا رفیق وہ ہے کہ جس کی باتوں سے تیری آخرت کی بہتریاں تجھے ملے تو اس طرح اچھی صحبت کا تو بالکل ہی بہت ترغیب ہے یہ غالباً مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیا از سب سالہ طاعت بیریا یعنی اللہ کے اولیاء کی لمحے بھر کی صحبت جو ہے وہ سو سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے یہ موبائل ہے جو کام صحبت سے ہوتا ہے نا وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اب جیسے کہ ایک دعوت اسلامی کو ہم لے لیتے دعوت اسلامی کے پہلے کا دور بھی میں نے دیکھا ہے اچھا کتنی دیر آ رہی تھی معاشرے میں جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو ہزاروں لاکھوں مسلمان اس سے وابستہ ہوئے اور میں تو پرسنلی بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا ماضی کیا تھا اور آج یہ کیا ہے تو یہ یہ کیسے تبدیل ہوئے صحبت سے اگر اچھا عاشقان رسول کا ماحول ان کو نہ ملتا خالی بیان سن کر چلے جاتے تو شاید ان کو وہ کچھ نہ ملتا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی جو مرکزی مسجد شورا کے سب سے پہلے نگران تھے تو انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا باب المدینہ میں تو میں پہلی بار آیا تو بس جس طرح جلسہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو گیا اور ہم جیسے کہ ادھر ادھر سب منتشر میں بھی جانے لگا تو ایک عیسائی بھائی نے بڑھ کر مجھے سلام کیا مجھ سے بڑے تپاک سے وہ ملے بڑی محبت دی اور مجھے بڑا لطف آیا کہ ایسا لگتا ہے تو مجھے وہ پورا نہیں جانتے اگر کیوں نہیں جانتے تھے تو میں دوبارہ آیا یہاں تو جانا چاہیے بڑا اچھا ہے کہ یہاں محبت سے ملتے لوگ آنے لگا میں اور آپ کے سامنے آج ان کے مزار پر دیا بتی ہو رہی ہے ماشاء اللہ بوجھ لگی ہوئی ہے اتنے سارے سواب ہو رہے ہیں ایک یہ صحبت نے ان کو تبدیل کیا جی ایک مسئلہ ہے باپا یہاں پر کہ جیسے آپ نے یہ وضاحت ارشاد فرمائی نا اور جو سر فرید نے بات کی کہ صحبت ہونی چاہیے کمیونیکیشن ہونی چاہیے یعنی پرسنلی آپ جا کر کسی کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں تو آپ کی ذہنی الجھنیں حل ہوں گی دل ہلکا ہونا یہ ساری چیزیں ابھی ہو سکتا ہے مگر چینل کے ناظرین میں سے کچھ ہوں وہ یہی بات بھی انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے کہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ یوں نہیں جانا اور ذہنی الجھن جو ہے وہ حل کرنی ہے شاید آپ ایگری کریں گے یعنی اس طرح کا بھی اگر آپ لکھ کے ڈال دیں گے اور ڈالتے ہوں گے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ملے گا اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بحث اس پہ بھی کالم مل جائیں گے لوگوں کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کچھ اسپیچز مل جائیں تو یعنی اس حد تک لوگ جو ہے نا اس پر اعتماد کرنے لگے ہیں کہ بھئی یہ بھی لکھ کے ڈال دو نا یہ بھی سمجھداری کی کمی ہے اس وجہ سے کیا کرتے ہر ایک سے سوال نہیں کیا جاتا سوال اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جو واقعی رہنمائی کرے گا صحیح خطوط پر رہنمائی کرے گا نہ ارے سے علم کی بات پوچھی جا سکتی ہے علم کی بات بھی اہل حق سے پوچھی جائے گی اہل علم سے پوچھی جائے گی یا قرآن کریم میں فص الکر کن تم لاتا نمون تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو یا اہل ذکر سے مراد علماء ہے اب علماء تو علماء ذرا علماء حق علماء سو بھی ہوتے ہر دور میں تو علماء حق سے جا کر معلوم کریں ہر ایک سے لتھوں پتو سے پوچھے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے تو کیا ملے گا جی ہاں یہی رہا تھا باپا نے فرمایا کہ کسی عالم سے رہنمائی لے تو باپا اس کے لیے بھی تو ایک شعور ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے ہر بندہ ایک کنسلٹنٹ بنا پھر رہا ہے تو اب وہ شعور وہ اویئرنیس بندہ کہاں سے لائے اب تو ایک تو ٹائم کی بھی ریس لگی ہوئی ہے مینج کہاں سے کرے وہ اپنے آپ کو وہ یہ شعور کہاں سے لائے اس کہاں سے یہ اویئرنیس لے کر آئے کہ وہ بولے کہ نہیں یار میں بالکل ایک صحیح بندے کو فالو کر رہا ہوں یا میں جس کے پاس جا رہا ہوں مطلب وہ بالکل صحیح ہے میری رہنمائی فرمائیں گے صحیح رہنمائی فرمائیں گے یہ سب اس معاملے میں پہلے کے لوگ زیادہ شعور تھے آپ کے پہلے کے پہلے اس طرح کی افراتفری نہیں تھی نفسا نفسی کا عالم نہیں تھا علماء بھی پہلے کافی حد تک بولے بالے اور سادہ لوگ اور نہ اتنی یہ تفرقے بازیاں جو اب ہیں پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا ہمارے بچپنوں میں نہیں تھا ہم اپنے بچپن میں جب سے آنکھ کھولی تو بادامی مسجد محلے میں مسجد تھی وہ سلا تو سلام ہوتا تھا اور چھٹی شریف خواجہ صاحب کے رجب شریف کے چھ واس تو محرم شریف کے دس واس تو بارہویں شریف کے بارہ واس گیارہویں شریف کے گیارہ واس ہم نے اس میں آنکھ کھولی تو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہ اور کانوں کو بلی لگتی تھی یہ آواز ناز شریف کی اور اس طرح پڑھی جاتی تھی تو اس طرح مطلب یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں تو بچپن میں اتنا یہ مسائل نہیں تھے پھر آگے جتنے بڑھتے گئے نا تو یہ مسائل بھی بڑھتے گئے تو واقعی اب ہے اس میں تو پریشانی ہے کہ ایک عام انسان بولا بالا انسان کہا جائے لیکن آخر کسی کو تو آئیلین بنانا چاہیے نا نتیجہ تو کچھ نہیں کہا مثال کے طور پہ دیکھو نا میں تو اپنی بات کروں گا نا یہ مدنی چینل آپ کے پاس ہے مدنی چینل جو باتیں بتا رہا ہے آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو ان شاء اللہ آپ راہ سے نہیں بٹکیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں میں ایک سوال جی۔ میں کہ آج کے دور میں لوگوں جس طرح کا آپ نے بھی بتایا کہ مدنی چینل کو آپ دیکھیں وقت میں جب ملتا ہے یا اس طرح کا باقی چینل کو آپ اوائڈ کریں اس کے علاوہ اگر ہم اور آگے جائیں تو اس میں آج کے دور میں اسراف کا بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج آدمی جو ہے کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے یہی جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ جس میں بچوں کی جیل یہ وہ بچے ہیں جو ٹی وی سے اپنے آپ کو انہوں نے لگا کے رکھا خواہشات وقت سے پہلے اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جائز اور ناجائز کو بالکل نہیں دیکھا گیا ماں باپ پوری نہیں کر سکتے یہ بچے اس طرح سے تو اس وقت ابھی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اس وقت میں پہلے کے دور میں تو یہ جو والدین ہیں یا ہمارے بڑے ہیں انہوں نے اچھی صحبت دی بچوں کو اور بچوں کو اچھے اپنے ساتھ مختلف محافل میں لے کے جایا کرتے تھے آج والدین جو ہیں یا بچوں کو مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے والدین کی بھی ذمہ داری ہے پہلی تربیت گاہ تو بچوں کے لیے یہی ہے کہ والدین اپنی آخرت کی بہتری کی بات سوچے اور اپنی اولاد کو بھی اسی ڈگر پر چنا ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں اب میں اپنے چھوٹے بچے ہوتے تھے میں ان کو مطلب نیند اب بچے تو نیند میں تو ہوتے نا میں گھسیٹ کے نکالتا تھا میں تو وہ ڈرتا رہتا تھا کہ یار یہ سات سال کا ہو گیا دس سال کا ہو گیا وہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں اب میں فجر کی نماز کے لیے جیسے اٹھاتا تھا ان کو اشعار سناتا تھا خاص کر وہ آزاد کا شعر سناتا تھا احمد رضا حاجی عبید رضا ہوا کیوں رضا وہ ترم جو پڑتا تھا فضر کے جگاتا تھا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے یہ پکڑ کے اس کو نکالتا تھا اس طرح حاجی بلال کو پکڑ کے نکالتا تھا سمجھے تو اچھا۔ بیچارے یہ بچے ہمارے سجدے میں سو جاتے تھے پھر جب سجدے میں سو کر گر جاتے تھے پھر نہیں چھیڑتا تھا یہ پڑھیں گے کہ کوشش ہی دیجیے آپ کے ایفرٹس کا پکڑ گئے ماشاء اللہ آج یہ ماشاء اللہ نتیجہ آپ کے سامنے نتیجہ یہ نکلا کے یہ نمازیں نہیں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ انہوں نے کوئی نماز قضا کی الحمد نماز پڑھتے ہیں الحمد للہ باغ باغ کے پڑھیں گے فجر میں بھی اٹھیں گے سب کچھ کریں گے تو یہ شروع سے ہم نے عادت ڈالی الحمد للہ تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اسی طرح نمازوں کی عادت ڈالے اچھی اچھی باتیں ان کو کرے اپنی اولاد کو گناہوں سے جتنا ہو سکے بندہ بچائے اور نیکیوں پر لگائے ماشاء اللہ ہم کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں نتیجہ کیا نکلا امیر اہل سنت دامت برکات ہوں ملا عالیہ نے ہر جو بھی اوپینین ایک سامنے آیا مختلف پہلو آئے اس پر جو ہے وہ گفتگو آپ نے بھی سنی امیر سورت نے فرمائی آخر میں مختصراً اگر ایک مجموعی طور پر اس سلسلے کا نتیجہ جو ہے آپ نے کیا نکالا وہ ارشاد فرما دیں پھر ان شاء اللہ ایک ایک کر کے دیگر اسلام بھائی بھی اپنا مختصر مختصراً جو ہے وہ اوپینین جو ہے وہ یعنی اس پورے سلسلے کا نتیجہ کیا نکلا اب اس کی طرف میں نے تو اپنا موقف اپنا عرض کیا ہی ہے کہ میرے گمان میں پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے اکثریت اور اب بے باقی کا دور دورہ ہے ظاہری ترقیاں اپنی جگہ پر صحیح لیکن نہ میرے نزدیک نتیجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے جی بالکل اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا پہلے کے لوگ واقعی میں سمجھدار سادہ طبیعت اور پرسکون ہوا کرتے تھے آج کے دور میں جتنی ترقی ہے اتنی بے سکونی بھی ہے تو ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو آج کے دور میں اس ترقی دور میں اپنے آپ کو سکون میں کیسے رکھنا چاہیے جی زہیب بھائی حقیقت یہی ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے اور جو اس وقت جو ہماری سراؤنڈنگ ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہم زیادہ تر ایک ایک لحاظ سے آرٹیفیشل لائف ہم لوگ جو ہیں وہ گزار رہے ہیں اور عقل مندی یہی تھی جس پیٹرن پہ جس لائف اسٹائل میں وہ لوگ تھے ہم اس پہ رہتے ٹھیک جی،, جی متفق ہے بالکل اور حقیقت ہے آج سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے ایک انر پیس نہیں ہے یقیناً اسی وجہ سے ہے کہ آج ہر بندہ ہم لوگ ہر ایک بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے بس بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہاں جائیں گے یہ ریس کہاں ختم ہوگی کوئی نہیں جانتا نہ ہی ہم جانتے ہیں تو کچھ بھی تھا لیکن بہتر وہی لوگ تھے اینڈ حقیقت ہے کہ وہ زیادہ سمجھدار تھے سکون تھا ان کی زندگی میں فالو ان کی جو ایک ایم تھا ایک منزل تھی ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کے سامنے ہی نکالا ایک اعتبار سے اور آپ نے بھی کچھ نتیجہ نکالا ہوگا جو یہاں پر ڈسکشن ہوئی امیر علیہ سنت نے اپنے زندگی کے تجربات بھی بیان فرمائے اور مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے واقعی حقیقت ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے تو وہ سکون جس کی تقریباً لوگ بات کرتے ہیں کہ گم ہو گیا ہے تلاش میں ہے ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں ہے ایک عجیب و غریب ماحول میں ہے اس سے باہر نکلنے میں ہمیں ضرور مدد ملے گی لیکن میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کے آپ کے ذہن میں آپ یعنی وہ وہ بے نتیجہ چیزیں جو آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہوں ہمیں فیڈ بیک پر بھیجیے کہ یہ بھی ایک موضوع ہے اس کا بھی کچھ نتیجہ نکال دیجیے ان شاء اللہ زوجل امیر سنت دام برکاتم ملالیہ کی موجودگی میں کچھ بات چیت کریں گے نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے اور میں بہت پر امید ہوں کہ جو ان چیزوں پر عمل کریں گے ان شاء اللہ زوجل اپنی زندگی کو کسی اچھے نتیجے پر ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے فیڈ بیک کا ایڈریس آپ اس وقت وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس میں آپ موضوعات بھی بھیج سکتے ہیں آج کے سلسلے سے متعلق اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں ای میل کر دیجیے ان شاء اللہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کی طرف سے آتی ہے ہماری گفتگو کے دوران جس پر گفتگو مزید ہونی چاہیے تھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی آئندہ سلسلے میں اس پر بھی ڈسکس ہو سکے تو بہرحال یہ مدنی چینل کی برکتیں ہیں بہاریں ہیں اس سے وابستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ اس طرح کی اور موضوعات پر گفتگو بھی دیکھنے کو سننے کو ملتی رہے گی اور ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے امیر السنت دام البرکاتم عرض ہے کہ آخری کلمات ارشاد فرمائیں پھر انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ الحمد ہم ایک نتیجے پر متفق ہو گئے اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے کے لوگ زیادہ سمجھدار تھے اور جس میں خوف خدا زیادہ ہو وہی زیادہ سمجھدار ہے راسل حکمت مخافت اللہ کہ خوف خدا جو ہے وہ حکمت کا سر ہے تو پہلے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے زیادہ ڈرتے تھے اب بھی ایسے لوگوں کی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل ہی معدوم ہے ایسا نہیں ہے ایسے لوگ ہیں علماء صلحہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کیا ہوتی ہے برائیاں یعنی کہ ایک مبالغہ یعنی کہ تعجب کے لوگ اچھا غیبتیں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں اس طرح کے بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں لوگ تو الحمد لیکن پہلے اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے تھے تو ان مانوں پر میجورٹی پہلے کی زیادہ سمجھدار تھی اللہ تعالی ہم کو بھی سمجھدار بنائے اللہ نے ہمیں عقل جو دی ہے اس کا درست استعمال کرنے کی شہادت بخش عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بھی سمجھدار ہو جائیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں فیلنگز ہوتی ہیں کہ یار یہاں پر کام کرنے میں مجھے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اگر دوسری جگہ پر میں انہی ایکسپرٹیز کو یوز کرتا ہوں کہیں اور نوکری کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو میں گناہوں سے بھی بچ سکتا ہوں نیکیا کرنا بھی آسان ہوتا ہے لیکن دنیاوی فوائد وہاں پر کم ہوا کرتے ہیں تو ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے ہمارے اسلامی بھائیوں کے کیا مشاہدات ہیں اسی طرح سے اسی سے ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیلری کی انکم کی تو اس میں کثرت کمی زیادتی اس کی بھی بات کی جاتی ہے تو برکت کسے کہا جائے گا ہماری انکم کے اندر آمدنی کے اندر ہمارے گھر بار کے اندر ہمارے رسک کے اندر برکت کس کو کہا جائے کس کو سمجھا جائے اور کیا کثرت ہی برکت ہے وغیرہ وغیرہ ان شاء اللہ ان دو موضوعات پر آج کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اول تاخیر سلسلے کو ملاحظہ کرنے کی نیت کر لیجیے ان شاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا یہ تھا سوال کہ جو ہم کام کر رہے ہیں مدنی چینل کے اندر تو اب یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ پہ بھی اپلوڈ ہوگا بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے ان کی بھی اس سے اصلاح ہوگی تو کیا یہ چیز ہمارے لیے جو ہے سب کا بنے گی یہ ہے کہ جیسے کسی کو نیکی کی دعوت دی یا شرعی مسئلہ بتایا سنت بتائی اس نے یاد کر لیا تو اس کو جو پہنچائی اس کا سواب ملے گا اس نے دوسرے کو پہنچائی اس کا ثواب اس پہنچانے والے کو ملے گا یہ دونوں کا ثواب پہلے جہاں سے چلا اس کو ملے گا اس نے جہاں سے حاصل کی تھی تو اس کو بھی ثواب ملے گا ان تینوں کا تو یوں یہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا لیکن اب اس کو مدنی چینل کو جو عطیہ دے اس کو صدقہ جاریہ کہنا یہ تھوڑا مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے اس لیے ان کو روکا کہ ایسا نہ کہیں ورنہ پھر ہر صدقہ اب صحیح بات ہے ہم صدقہ بولتے رہے عوام الناس صدقہ مانے کالا بکرا کالا مرغا اس طرح کی چیزیں انڈا آٹے میں رکھتے ہیں تیل رکھتے ہیں اس کو بولتے صدقہ یوں سر پہ گھماتے ہیں مگر اب یہ بولتے صدقہ تو ٹھیک ہے تو یہ کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ پتا نہیں صدقے کیوں مانگ رہے اس لیے وہ شاید عوام الناس ڈونیشن میں سمجھتے ہوں گے ڈونیشن یا چندہ اس میں سمجھتے ہوں گے زیادہ ساتھ میں ہم یہ بھی الفاظ بولتے ہیں نا چندہ ڈونیشن فنڈ فنڈ میں سمجھتے ہیں ہاں، ہاں۔ ہمارے یہاں صدقہ ہم بہت بولتے ہیں لیکن بچپن سے ہم نے صدقہ اسی کو سمجھا ہے کالا بکرا وغیرہ جی جان کا صدقہ جان کا صدقہ وہ بھی درست ہے لیکن صدقہ تو ایک مسلمان کے سامنے مسکرانے کو بھی صدقہ بولتے ہیں حدیث میں کہا ہے بلکہ راستے میں مسلمان کے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی اس کو بھی صدقہ کہا گیا حدیث پاک میں ہندو صدقے کی بہت اقسام ہے تو بولنی وہ بولی چاہیے جو عوام کی سمجھ میں ہے کیونکہ ہم کو اپنی معلومات کی ڈھاک تو بٹھانی ہے نہیں عوام کی اصلاح مقصود ہے اپنی آخرت کی بہتری مقصود ہے تو اس لیے وہ الفاظ ہوں جو ان کے سمجھ میں ہیں تو یہ پروگرام ہمارے لیے سب کا جاریہ بنے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ سے مراد پرسنل آپ کی ذات ہے جی جیسے میں کچھ پروگرام کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے تو یہ وہ کام ہے جو شاید باقی رہ جائے اور یہ اصلاح جو ہے وہ امت کی سے ہوتی رہے تو جو جو اس سے اصلاح پائے گا تو کیا بعد از موت اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا اب اس میں وہ امامت کے تعلق سے جیسے امام کو جتنے مقتدی اس کے پیچھے میں ان سب کا سواب ملے گا تو اب جو امام تنخواہ پر نماز پڑھائے گا تو اس پہ فتح رضیہ میں ہے کہ اس کو امامت کا ثواب نہیں ملا کیونکہ ثواب تو اس نے بیچ دیا اب اس پر آپ اپنا جواب ڈھونڈ لیں ہمارا وقت کا جا رہا ہے کام کا نہیں اچھا اب وقت کا جا رہا تو بچت ہے آئیے ہم لوگوں نے یہ بہت پہلے شروع کیا ابھی تک چل رہا ہے الحمد للہ اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے لیے کہ جو دوسرے چینل میں جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر اس کو پچاس مل رہے ہیں دوسرے چینل میں اس کو زیادہ مل سکتے ہیں اس کو وہاں اس کا اسکوپ بھی زیادہ لگ رہا ہے مگر وہ دوسرے چینل کو وہاں کی سہولیات کو یا وہاں کی زیادہ چیز کو چھوڑ کر یہ مدری چینل میں اس لیے کام کر رہے ہیں کہ وہاں پر میں گناہ گناہ میں مبتلا ہونے کا میرا اندیشہ زیادہ ہے اور یہاں سے گناہ سے بچنے کا میرے لیے اندیشہ زیادہ ہے تو کیا یہ ڈفرینس جو اگر اس کے مائنڈ میں یہ نیت ہے تو کیا اس کو اس نیت پر مدنی چینل میں رہنے کا اس نیت کا اس عمل کا ثواب ملے گا یقیناً ملے گا تو بہت پیاری نیت ہے یہ اب یہاں مثال بھی دینا بیکار ہے کہ یار اس چینل میں تو اتنا ملتا ہے اس چینل پر تو اتنا ملتا ہے ارے اللہ کے بندے اس مدنی چینل میں آپ کو گناہوں سے جو بچت ملتی ہے یہ کہاں ملے گی یہاں نیکیا کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں تو شاید آپ کو نماز کے لیے بھی ٹوکا ٹوکو گی کہ یہ نماز کا ٹائم یہ کام کا ٹائم یہ فلاں تو یہ اور یہاں تو اصرار ہوتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بہت سارا فرق ہے دیگر چینلز اور مدنی چینل کے عملے کے تعلق سے اور یہاں جتنی نیکیوں کا موقع ملتا ہے سر اور کہیں شاید نہ ملتا تو یہ سائڈ کے تو بہت سارے ثواب ہیں ویسے یہ پہلے بتا دوں کہ آپ نے جو بات بتائی نا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں جاریہ تو یہ سواب جاریہ کی جو میں نے صورت بتائی نا یہ واقعی سواب جاریہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جب تک یہ چلتا رہے گا قیامت تک یہ سواب ملے گا جیسے جو گانے گانے بولتے ہیں میوزک میوزیکل پروگرام بناتے ہیں پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر ان کے لیے یہ ہلاکت کا پیغام بھی ہے کہ اس نے گانا یہ ڈال دیا سوشل میڈیا پر اب یہ چلتا رہے گا دوسروں کو یہ شیئر کرتے رہیں گے یہ جہاں تک پہنچے گا ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ بڑھتے بڑھتے لاکھوں تک پہنچتا ہوگا یہ سب کو تو گنا مل رہا ہے ان سب کا گنا یہ گانا جس نے اپلوڈ کیا اس کو بھی ملے گا اور جتنے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی اس کا گنا اب یہ بڑھتے چلے جائیں گے تو ان سب کا اس کو گنا ان سب کا ادھر ان سب کا ادھر اس طرح تصور کرے تو آدمی پاگل ہو جائے اتنا گناگار ہے ایک وہ گانا بول کر وہ اپلوڈ کرنے والا یا میوزک اپلوڈ کرنے والا یا یہ جھوٹے چٹکلے یا جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا گنا جیسے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے یہ کلمات جمع رہتے ہیں یہ فنا نہیں ہوتے جمع رہتے جمع رہتے اور اپنے بولنے والے کے لیے یہ غالباً دعا کرتے رہتے ہیں اور جو کلمات کفر ہیں یہ اپنے بولنے والے پر یہ لانت بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم جو بھی بولتے ہیں نا یہ جمع رہتا ہے اب تو سائنس نے پکڑ پکڑ کے آوازیں وہ سنی ہے اس طرح کی ہے ایک تحقیق ایسی جی ہاں۔ ہو رہی ہے نتیجہ کیا نکلا بابا یہی میں جو بھی بول رہا ہوں نا میرے نامہ عمل میں بھی لکھا جا رہا ہے اور یہ وہاں پہنچ رہا جہاں نسیان یعنی بھولنے کا تصور نہیں ہے تو بولنا بھی سوچ کرے سننا بھی سوچ کر غلط باتیں جان بوجھ کر گنا کی باتیں سننا بھی گناہ ہے نا بلا اجازت شرکی یہ مثال کے طور پر گانا بول رہا ہے کوئی تو اب یہ کہ اس کو سننا بھی گنا ہے ایون کوئی اگر غلط تلاوت کر رہا ہے شرون وہ غلطیاں کر رہا ہے اب اس کی تلاوت سننا بھی اجازت نہیں ہے ادھر سے ہٹ جائے اگر اس کی اصلاح نہیں کر سکتا تو کوئی غلط واس کہہ رہا ہے اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے جبکہ خلاف شرح واز کہہ رہا ہے پاپا یہ تو مدنی چینل اور دیگر چینل کے ہم کمپیریزن کی ایک پرٹیکولر بات کر رہے تھے اسی کو میں چاہوں گا تھوڑا کنٹینیو کریں اور دیگر اسلام بھائی بھی اس میں شامل ہوں کہ معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے شعبہ جات ہوتے ہوں گے کہ جہاں پر پتا ہے کہ جاؤں گا تو گناہ سے نہیں بچ پاؤں گا اور اگر اس کا کمپیریزن کریں تو ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر کسی اور جگہ پر اسی سے ملتے جلتے شعبے میں کم آمدن ہو لیکن وہاں پر گناہوں سے بچنا اس کے لیے ممکن ہو یا آسان ہو تو ایک تو اسلام میں یہ بھی رائے دیں کہ آپ کے کیا ایکسپیرینسیز ہیں یا پرسنل ہوں یا سنی بات ہو کہ ایسے اداروں میں کہ جہاں پر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر کام کرنے والوں کا ذہنی سکون کا کیا عالم ہوتا ہے برکت کے حوالے سے لوگ کیا بات کرتے ہیں کیا اس طرح کی گفتگو بھی کبھی سننے میں آئی مشاہدے میں آئی کہ یار یہاں پر آمدنی تو بہت ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا اور یہاں پر کام کرتا ہوں یار آمدنی تو کم ہے لیکن سکون ہے تو آپ کیا رائے دیتے ہیں سر میرے بھی ایکسپیرینس میں یہ بات آئی جی کہ میں ایک کہ ہمارے مدی چینل کے کیمرہ مین ہیں ان کا انٹرویو کر رہا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات کی بولنے لگے پہلے میں کسی چینل میں کام کرتا تھا وہاں مجھے پیسے زیادہ ملتے تھے اچھا۔ مگر میں یہاں آیا ہوں وہاں سے تھوڑے سے کم ہے مگر سکون بہت ہے اور اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں میرا اتنا پورا کر دیتا ہے کہ میں اس میں سے بچا بھی لیتا ہوں یہ مدری چینل کی ایک برکت جو میرے سامنے آئی جو لائف اس نے مجھ سے شیئر کی تو مجھے بالکل اس بات کا یقین ہے جہاں پہ اچھائیاں ہی ہیں اور وہاں پہ نیکی سننے کا اور نیکی کرنے کا اور ایک بہت بڑے نیک کام کرنے میں ہمارا کانٹریبیوشن ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے انکریجمنٹ ہوتی ہے نا جیسے اگر اس کوئی مدری چینل کا ناظر ہمارے ساتھ ہو تو ایک پریکٹیکل ایک تو ہے کہ بھائی یہ سنا ہے یا فلانے کا ہے لیکن ہم جب پرسنلی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کو ہوتا نہیں یار واقعی ایسی مثالیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں عرفات بھائی آپ کیا کچھ ایڈ کریں گے حقیقت ہے یہ میرے جس انڈسٹری سے تعلق ہے وہ فائنینشیل انڈسٹری ہے اور فائنینشیل انڈسٹری کے اندر آپ کو ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے تقریباً بہت سے بندے ایسے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آمدنی بہت اچھی ہے اور لوازمات مطلب بھی اس کے بڑے اچھے ہیں یعنی کہ فردر جو آپ کے پیمنٹس ہوتی ہیں وہ لیکن کوئی سکون نہیں ہے برکت نہیں ہے بے برکتی ہے واٹ ایور میں جا کے ٹائی پہن کے بیٹھتا ہوں سوٹ پہن کے بیٹھتا ہوں مجھے کچھ پانچ چھ لوگ مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں being a manager but still کوئی ایک گیپ ہے جو کہ وہ فلفل نہیں بٹ سائملٹینیسلی میں ایک بات ضرور کہوں گا جی. کہ اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے جب میں یہ بات بتاتا ہوں اور پراؤڈ مائی سیلف کہ الحمد للہ الحمد للہ یہ کام میں کرتا ہوں بڑے خوشی سے کرتا ہوں کہ پہلے نہیں کرتا تھا لیکن الحمد للہ جو صحبت ملی وہ دعوت اسلامی کی ملی مجھے قافلوں میں سفر کیا اس کے بعد میں نے الحمد رمضان میں عید کے دنوں میں فطرے جمع کیے دعوت اسلامی کے لیے بکرا عید میں الحمد للہ خالے اٹھاتا ہوں خالے جمع کرتے ہیں تو ایک وہ انر پیس ہوتا ہے فرینکلی کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں بٹ جو فیکٹ ہے جو سچ ہے وہ بعد میں بتا رہا ہوں کہ واقعی کپڑے گندے ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ فکر نہیں ہوتی کہ کچھ پتا نہیں چلتا کہ مطلب یہ میں ایک عرصے سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے دوستوں کا ہدف پورا کرنے کی کہ یار اس بار ہمارے دوستوں کھالے مکمل ہو جائیں اس بار ہو جائیں لیکن الحمد للہ اس سال ہوئی اس کی بھی بہت خوشی کہ یہ چیز ہو جائے تو ایک کوئی نہیں تھی بالکل کہ ہاں۔ کیا نیا سوٹ پہن کے خراب کر دیا لیکن جو سیٹسفیکشن تھی جو نیند آئی بہت سکون کی نیند شیر اس وقت جی، جی، بالکل عرف آباد کی جو فیلنگ ہے اس کو رکھتے ہوئے کہ جو مدنی ماحول میں آپ کا ایک ہے جس طرح ہم بھی رہتے ہیں وہ شیر کچھ اس طرح سے کہ آسائش حیات تو مل جائے گی کسی دن آسائش حیات تو مل جائے گی کسی دن سکون قلب قسمت کی بات ہے تو یہ یہ آپ کی قسمت ہے اس پہ ہاں۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ رش کر رہے ہوں گے اور وہ بھی نیت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ وہ بھی کوئی مدنی چینل یا اور دعوت اسلامی کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں اور کوشش کریں جی۔ کوشش ہم بھی کوشش ہی کرتے ہیں اور بس وہ ایک ہوتا ہے کہ کوشش کو ایک ماشاء اللہ و تعالیٰ آپ کو مزید ہاں جی۔ برکتیں عطا فرمائیں جی آپ بھی کچھ جی جی بالکل ڈائریکٹر تو میرا پرسنل ایک ایکسپیرئنس ہے میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کرنٹ جو ہے وہ میں مجھے ایک سال دوبارہ ہوا ہے بیچ میں میں آف ہو گیا تھا اور آف ہونے کے بعد میں دوبارہ اسی فیلڈ میں گیا تھا اور پیسہ بہت دیکھا اور اچھا خاصا اماؤنٹ تھا وہ دیکھا اس کے بعد ریٹرن مجھے جو جو میری فیلنگ تھی مجھے ریٹرن نظر آ رہا تھا کہ مجھے یہ میکسیمم مجھے مل جائیں گے نو لاکھ روپے تو مجھے بچ ہی جائیں گے اتنا بڑا کمرشل ہے اتنا بڑا کام ہے اس میں مجھے نو لاکھ روپئے بچ جائیں گے اور جو بچنے والے پیسے تھے نا وہی ڈوب گئے اور ایسا بریک لگا بریک اور دیوار سامنے آ گئی بولے کوئی راستہ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا اور پھر ایک وقت دوبارہ میں نے ریوائنڈ سوچا کہ یار وہ وقت تھا میرا کہ میں سکون سے مدنی چینل جاتا تھا وہاں کی مدنی چینل کی مجھے ٹینشن ہوتی تھی تو میں نے اللہ سے نماز میں رو رو کے دعا کی یا اللہ مجھے میں مدنی چینل کی جتنی ٹینشن ہونا مجھے مل جائے مجھے یہ گھریلو ٹینشن نہ ملے نہ میری بیٹی بیمار ہو نہ میرا بچہ بیمار ہو ان کی ساری چیزیں ایک ساتھ شروع ہو گئی تھی ساری چیزیں ایسا ہوا تھا کہ مطلب میں میں پریشانی پر آ گیا تھا اور جیسے ہی مدنی چینل میں نے جوائن کیا مدنی چینل جوائن کرنے کے بعد ود ان سکس منتھ الحمد للہ الحمد للہ قرضہ اتار چکا کم سے کم سیلری میں اللہ نے ایسی برکت دی بیٹا بیمار رہتا تھا بیٹا سیٹ ہو گیا بیٹی بیمار ہوتی تھی سیٹ ہو گیا گھر کے حالات جو بگڑ چکے تھے وہ الحمد للہ سیٹ ہو گئے اس لیول پہ مطلب چینج آیا میری لائف میں اور اس کے بعد آج وہی ہوا میرے ساتھ کہ الحمد للہ الحمد للہ میں سر الحمد للہ کہوں گا کہ آج مجھے مدنی چینل کی ٹینشن تو میں نہیں کہوں گا کہ مدنی چینل کے کام مجھے زیادہ مل گئے ہیں اور گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کا بہت بہت احسان ہے یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاؤں گا کہ جو میڈیا کی جو رونق ہے یہ سب دکھاوا ہے اور یہ جسٹ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اگر آپ ریئل جائیں تو بہت سب کچھ گندا ہے بہت گندا ہے اور اس کا میں بیان بھی نہیں کر سکتا بندہ کہ کیا بندہ اس پر بیان کرے بٹ یہ سب دھوکا ہے اور حقیقت یہی ہے جو سمجھ میں آیا ہے کہ اسلام اور دین کا کام کرنا چاہیے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں سب کچھ ہے ماشاء اللہ مدنی بہاریں بھی ہوئی ہیں ہمارا ہمارے ایک ٹاپک بھی چل رہا ہے نتیجہ کیا نکلا آپ کیا فرمائیں گے اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن بھی چاہوں گا ایک تو یہ چار اوپینین ایکسپیرئنس انہوں نے شیئر کیے آپ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ملاقات کی ہوگی اور ظاہر ہے کہ آپ کی ایک زندگی ہے طبقہ ہے بڑا طبقہ ہے عوام کا جو آپ کے ساتھ ملتا بھی ہے اور آپ جیسی پرسنالٹیز کے پاس آ کر لوگ اپنے دکھڑے بھی سناتے ہیں مسائل بھی بیان کرتے ہیں تو جس سینیریو میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کا کچھ نتیجہ بھی نکال دیجیے اور اگر آپ بھی کچھ اس میں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائیں نتیجہ یہ نکلا نا کہ کام وہ کرنا چاہیے جس میں دنیا کا بھی سکون ہو اور آخرت کا بھی سکون ہو اور اس کام سے بچا جائے جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی اور بے اطمینانی مقدر بنتی ہو الحمد للہ جیسے اب ہمارے کیمرہ مین نظر آئے یہ یہاں پر ہے یہ کبھی سے ان کے کانوں میں اللہ رسول کا نام رس گول رہا نوز بلّہ یہ کہیں اور ہوتے تو میوزک بج رہے ہوتے ہیں اور بے پردہ ہوتے سامنے آ رہی ہوتی ہے خدا جانے کیا کیا گناہوں کا سلسلہ ہوتا تو یہ کیا کم یہ جو تنخواہ ہے نا یہ بہت بڑی تنخواہ اگر الٹا پیسے دینے پڑے نا مدنی چینل میں ملنے کے بجائے دینے پڑے اور کوئی رکھے تو بھی میرا خیال ہے سودا مہنگا نہیں ہے کیا بات ہے سوہان مالداروں کو دیکھیں گے ان میں آپ کو بیماریاں زیادہ ملیں گی عموماً مالداروں میں آپ کو شوگر کے امراض ملیں گے کولیسٹرول لیول یا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ان کا ملے گا آپ کو کئی ایک اس میں ملیں گے جن کا ہارٹ پرابلم وزن زیادہ یہ زیادہ تر آپ کو مالدار ملے گا متوسط طبقے میں غریب طبقے میں ابراج ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کم کیونکہ یہ مشقت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں باغدور کرتے ہیں تو ان کو ایکسرسائز ملتی رہتی ہے